welcome to visual programming last lecture میں ہم نے انٹرفیسز کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ انٹرفیسز کیوں ہیں سی شاپ میں جہاں ملٹیپل انہیریٹنس نہیں ہیں وہاں سی شاپ ہمیں کیا لائک کیے سی شاپ کے انٹرفیسز ہمیں کیا فیچرز دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کچھ پراپرٹیز انڈیکسز اور اسٹرکٹس کے بارے میں بات کی ان کی ایگزامپلس دیکھیں وہ کس طرح سے ڈکلیئر کرتے ہیں اس لیکچر میں ہم تھوڑے سے اور ایڈوانس کنسیپٹس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور یہ ان کنسیپٹس اس لیے بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جب ہم ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کریں گے اور ایونٹ ڈریون کی ایگزامپلس دیکھیں گے تو یہ سنٹیکس جو آج ہم ڈسکس کریں گے یہ اس میں کافی یوز ہوگا تو پہلی چیز جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ڈیلیگیٹس ہیں ڈیلیگیٹس کیا ہوتے ہیں اگر آپ نے سی پلس پلس میں یا سی میں کام کیا ہے تو مے بی آپ نے فنکشن پوائنٹرس کا کنسیپٹ سنا ہو اور فنکشن پوائنٹرس کا کنسیپٹ اکثر بیسک کورس میں نہیں بھی بتاتے تو اس لیے میں اس کنسیپٹ کو بالکل گراؤنڈ اپ ایکسپلین کروں گا کہ یہ کیا ہے اور کیوں یوز ہوتا ہے سی پلس پلس یا سی شارپ میں فنکشن پوائنٹر کا کنسیپٹ ہوتا ہے ایک ایسا variable which contains the address of a function آپ کو پتا ہے کہ پروگرام میموری میں لوڈ ہوتا ہے ہر فنکشن ہر ویریبل ہر ایک ایک ایڈریس ہوتا ہے یعنی ایون پروگرام کے کوڈ کی انسٹرکشنز میموری میں لوڈ ہوتی ہیں اور ان سب کے انڈیویژل ایڈریسز ہوتے ہیں اور جب ہم کوئی فنکشن کال کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ہم نے یہاں پہ ایک فنکشن کال کیا تو اس انسٹرکشن کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ وہ فنکشن کال کرو جو اس ایڈریس پہ پڑا ہے یہ ایک طرح سے ڈائریکٹ کال کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم نے کوڈ میں لکھ دیا کہ کون سا فنکشن انووک ہونا ہے ہم نے ایک لاسٹ لیکچر میں پولیموفیزم کے تھرو ایک ایسا طریقہ دیکھا تھا جس میں ہم فنکشن کال کرتے تھے اور یہ رن ٹائم پہ ڈیسائیڈ ہوتا تھا بیسڈ آن کہ اس ویریبل کی ٹائپ کیا ہے کہ ایکچوئل فنکشن کون سا انووک ہوگا تو ایسی ایگزامپل میں آپ سوچیں کہ وہاں پہ ڈائریکٹلی اس کا ایڈریس ان کوڈ نہیں ہو سکتا اس میں کوئی انڈائریکٹ میکینزم یوز ہوگا تو ایک انڈائریکٹ میکینزم فنکشن کالنگ کا پولی میں یوز ہوتا ہے اور ایک اور انڈائریکٹ میکینزم ہے جس کی ہم اب بات کرنے لگے ہیں جو سی پلس پلس یا سی کے کنٹیکسٹ میں فنکشن پوائنٹر کہلاتا ہے اور سی شارپ کے کنٹیکسٹ میں اسے ہم ڈیلیگیٹ کہتے ہیں تو فنکشن پوائنٹر رکھنے کا فائدہ کیا ہے اس کے لیے ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں سارٹنگ کی اکثر ہم نے چیزوں کو سارٹ کرنا ہوتا ہے انٹیجرس کو سارٹ کرنا ہوتا ہے اسٹرنگس کو سارٹ کرنا ہوتا ہے اور اکثر ہمیں کسٹم ڈیٹا اسٹرکچر سارٹ کرنے ہوتے ہیں جس میں ہم کس بیسس پہ سارٹنگ ہو یہ بڑا کسٹمائزڈ ہو سکتا ہے مثلاً ایک کسٹمر ڈیٹا بیس ہے ہم اسے آئی ڈی کی بیس پہ سارٹ کریں یا فرسٹ نیمس پہ سارٹ کریں یا لاسٹ نیمس پہ سارٹ کریں کس طرح سے سارٹ کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمپلیکس ریپرزینٹیشن پڑی ہو کسی اور ویریبل کی جس کی آرڈرنگ کا آئیڈیا ہمیں ہی ہو تو ایسے کیس میں کیا ہم ایک نیا سارٹنگ الگوریتھم لکھیں سارٹنگ الگوریتھمس کی اپنی ایک ڈائمینشن ہے جس میں کوئک سارٹ ہے آپ کے پاس انسرشن سارٹ ہے بہت سارے سارٹنگ الگوریتھمس ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سارٹنگ الگوریتھم چوز کریں اور وہ اس پرٹیکولر ڈیٹا ٹائپ کے لیے لکھیں حالانکہ اگر آپ سوچیں کہ سارٹنگ کے اندر ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ دو ایلیمنٹس کو کمپیئر کرتے ہیں سارے کمپیریزن بیس سارٹنگ الگوریتھمس میں جو کہ انسرشن سارٹ کو ایک سارٹ مر سارٹ یہ سارے الگوریتھمس ہیں اس میں ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ دو ایلیمنٹس کمپیئر کرتے ہیں اور اگر دو ڈفرینٹ قسم کے کمپیریزنس پہ ہم نے کام کرنا ہے تو صرف یہ کمپیریزن والی لائن ڈفرینٹ ہوگی مثلاً انٹیجر کے لیے ہم لکھ رہے ہوں گے if A is less than B string کے لیے لکھ رہے ہوں گے if string dot compare A comma B اور اگر کوئی ہماری کسٹم ٹائپ ہے کسٹمر کی لیٹ سے تو ہم کہہ رہے ہوں گے customer dot something is equals dot something تو یہ جو تھوڑا سا بیچ میں پورشن ہے کوڈ کے یہ ڈفرینٹ ہو رہا ہے باقی سارا فنکشن سیم ہے تو کیا ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ جو تھوڑا سا فنکشن ہے جو تھوڑا سا پارٹ چینج ہونا ہے یہ پارٹ ایک سیپریٹ فنکشن میں موو کریں اور اس سارٹنگ کے فنکشن کو ایز اے پیرامیٹر بتا دیں کہ کمپیرزن کے لیے یہ کوڈ ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارٹنگ کے فنکشن میں اب جس پوائنٹ پہ کمپیرزن کرنا ہے وہاں پہ ایک فنکشن کال ایسی ہوگی جس کا ایڈریس ہمیں یا جس کا نام پہلے سے ڈکلیئرڈ نہیں ہوگا بلکہ وہ بائی پیرامیٹر آ رہا ہے یعنی ایک ایسے پیرامیٹر میں which contains the address of that second function یہ ایک انڈائریکٹ کال ہو رہی ہے اسے ہم ڈیلیگیٹ کہتے ہیں تو ڈیلیگیٹ کا سنٹیکس ہم کیسے لکھتے ہیں بالکل جیسے ایک عام فنکشن ڈکلیئر کرتے ہیں اس طرح سے ہم ایک ڈیلیگیٹ ڈکلیئر کرتے ہیں ایکسیپٹ کہ ہم اس میں ایک ڈیلیگیٹ کا کی ورڈ یوز کر دیتے ہیں تو جب ڈیلیگیٹ کا کی ورڈ یوز کر دیتے ہیں تو ہم یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ ایک ویریبل ہے یہ ایک فنکشن نہیں ہے یہ ایک ویریبل ہے جس میں کسی فنکشن کا ایڈریس اسٹور ہوگا تو اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ اس کے آگے ہم فنکشن باڈی نہیں دیں گے اس کے آگے ہم بریسز کے اندر کوئی کوڈ نہیں لکھیں گے بلکہ سیمی کالن کر کے ختم کر دیں گے جیسے ویریبلس ہوتے ہیں لیکن ان لائک ویریبلس اس کی ڈیکلریشن فنکشن سے ملتی ہوگی کیوں کیونکہ اس کے اندر فنکشن کا ایڈریس اسٹور ہونا ہے تو فنکشن کا ایڈریس اس میں اسٹور ہوگا یہ ویریبل ہے اور یہ پتا کیسے چلے گا ڈیلیگیٹ کے کی ورڈ سے اور سیمی کالن ہو کے یہ لائن ختم ہو جائے گی اس کے آگے بریسز میں کوئی کوڈ نہیں ہوگا ہم ایک ایگزامپل دیکھیں گے جس میں یہی سارٹنگ والے میتھڈ کو ہم نے انووک کیا ہے اور اس ایگزامپل میں اس سارٹنگ کے ساتھ یہ کمپیرزن ہم نے ایز اے ڈیلیگیٹ پاس کیا ہے تو اب یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں آپ یہ دیکھیں ہم نے ایک ڈیلیگیٹ ڈکلیئر کیا ہے جسے ہم نے کہا ہے پبلک ڈیلیگیٹ انٹ کمپیئر اور آگے بالکل ہم نے دو آبجیکٹس پاس کیے ہیں جیسے بالکل ایک فنکشن ڈکلیئر کرتے ہیں لیکن ان لائک فنکشن ہم نے آگے سیمی کالن دے کے اسے ختم کر دیا اس کی بریسز میں کوئی باڈی موجود نہیں ہے تو یہ یہاں پہ ایک ڈیلیگیٹ کی ڈکلیریشن ہو رہی ہے کہ کمپیئر نام کے ڈیلیگیٹ ایک انٹیجر ریٹرن کرتا ہے اور دو آبجیکٹس لیتا ہے اب ہمارا جو سارٹنگ الگوریتھم ہے وہ سارٹنگ الگوریتھم کمپیئر کو کال کر سکتا ہے with any type of objects اور کمپیرر اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہے ہمیں اس میں کسی فنکشن کا ایڈریس ڈالنا ہوگا تو اس ایگزامپل میں ہم نے ایک کلاس بنائی ہے پبلک کلاس نیم اور اس کے اندر ہم نے فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم دو سیپریٹ اسٹرنگز رکھے ہیں اب کبھی ہمیں فرسٹ نیم پہ سارٹ کرنا ہو سکتا ہے کبھی ہمیں لاسٹ نیم پہ سارٹ کرنا ہو سکتا ہے تو ہم اس میں ملٹیپل فنکشنز بنا سکتے ہیں ایسا کمپیئر بنا سکتے ہیں جو فرسٹ نیمز پہ سارٹ کرے اور ایسا کمپیرر بنا سکتے ہیں جو لاسٹ نیمس پہ سارٹ کرے یہاں پہ ہم نے ایگزامپل دی ہے فرسٹ نیمس کی تو یہ ہم نے ایک بالکل نارمل فنکشن ڈکلیئر کیا اس میں کوئی ڈیلیگیٹ اسپیشل چیز نہیں ہے except that it signature matches with the delegate یعنی ہماری جو انٹینٹ ہے کہ اس فنکشن کا ایڈریس ڈیلیگیٹ میں ڈالیں گے ہم نے اس فنکشن اور ڈیلیگیٹ کا سگنیچر ایگزیکٹلی سیم رکھا ہے ادروائز ٹائپ وائلیشن ہوگی اور وہ اسائن نہیں ہو سکے گا تو یہ سگنیچر کیا یہ پبلک اسٹیٹک انٹیجر ریٹرن ہو رہا ہے اسٹیٹک میتھڈ ہے اسے کوئی انسٹنس نہیں چاہیے اور اسے دو آبجیکٹس پاس ہو رہے ہیں جو کہ ڈیلیگیٹ کی ڈیکلیریشن میں تھے اور اس کے بعد کمپیئر فرسٹ نیمس جس انسٹنسیشن میں ہم اسے کال کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ یہ دونوں آبجیکٹس اسٹرنگس ہیں اس لیے ہم نے ان دونوں آبجیکٹس کو اسٹرنگ میں کاسٹ کر کے اپنے پاس سیو کیا اور اس کے بعد ہم نے اسٹرنگ ڈاٹ کمپیئر جو اسٹینڈرڈ لائبریری فنکشن ہے اسے یوز کر کے ان دونوں کو کمپیئر کر لیا اس کے بعد جو ہماری مین کلاس ہے اس کے اندر ہم نے ایک ارے بنائی ہے اس سے چار پانچ نیمز سے فرسٹ نیمز لاسٹ سے انیشلائز کیا ہے اور اس کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہمارا ڈیلیگیٹ اسپیسیفک سینٹیکس ہے ہم نے مین کے اسٹارٹ میں لکھا ہے compare C M P is equal to new compare یعنی بالکل جیسے ایک ویریبل جسے ریفرنس ویریبل کو نیو کر کے ایک آبجیکٹ بناتے ہیں اسی طرح سے ہم نے نیو کمپیئر کیا تو ایک نیا آبجیکٹ بنا جس کے اندر کیا اسٹور ہوگا صرف ایک فنکشن کا ایڈریس تو اس کا مطلب ہے اسے نیو کرتے ہوئے ہمیں کسی فنکشن کا ایڈریس دینا ہوگا ہم نے ابھی ایک فنکشن بنایا ہے کمپیئر فرسٹ نیمس اور وہ چونکہ نیم کلاس کے اندر ہے اس کا اس کا فلی کوالیفائڈ نیم ہے name dot compare first names تو ہم نے یہ جو فنکشن نیم ہے جو ایک ریئل فنکشن ہے جس میں ہم نے ڈیلیگیٹ اسپیسیفک کچھ نہیں کیا ادر دین کہ اس کا سگنیچر میچ کرتا ہے اس سے اسے نیو کر دیا اور اب یہ جو سی ایم پی ہے یہ ایک ڈیلیگیٹ کا انسٹنس ہے جو اس name dot compare first name کو پوائنٹ کر رہا ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی ایم پی ایک ریفرنس ویریبل ہے جس کے اندر اس name dot compare first names function کا ایڈریس پڑا ہوا ہے اور اب جو سی شاپ ہمیں یہاں پہ سنٹیکس الاؤ کرتی ہے وہ سنٹیکس یہ الاؤ کرتی ہے کہ یہ سی ایم پی کو ایز اے ویریبل ہم پاس اراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں اور ایز اے فنکشن ہم اسے کال بھی کر سکتے ہیں اور یہ ڈیلیگیٹس کی یعنی یوزفل فیچر ہے جس وجہ سے ہم ڈیلیگیٹس یوز کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایڈریس پڑا ہے یہ ایک ویریبل کی طرح بہیو کرے گا یہ پاس اراؤنڈ ہوگا یہ ہم دوسرے فنکشنس کو پاس کر سکتے ہیں اور اسے ایز اے فنکشن انووک کر سکتے ہیں اور جب ہم اسے ایز اے فنکشن انووک کریں گے تو ایکچولی جس فنکشن کا ایڈریس اس کے اندر پڑا ہوگا وہ انووک ہوگا تو یہ ایک انڈائریکٹ کال ہو رہی ہے تو اگر اس سے نیکسٹ لائن ہم دیکھیں اس کے بعد ہم نے دو لائنس کے بعد لکھا ہے ایس ڈی ڈاٹ سارٹ اور اس کے اندر سی ایم پی کو ایز اے پیرامیٹر بھیجا ہے یعنی ہم نے اس فنکشن پوائنٹر یا اس ڈیلیگیٹ کو ایز اے ویریبل مین سے ایک اور میتھڈ میں پاس کر دیا اور سارٹنگ کا میتھڈ یہاں پہ ایک بڑا سمپل سارٹنگ امپلیمنٹ ہوا ہوا ہے اور جس پوائنٹ پہ اس سے کمپیئر کرنا ہے وہ اپنا جو ایک پیرامیٹر ہے اس پیرامیٹر کی آپ ٹائپ دیکھیں اس کا پیرامیٹر ہے کمپیئرر کمپیئر تو اس میں جو کمپیئرر ہے وہ اگر جو ہم نے پروگرام کے اسٹارٹ میں ڈیلیگیٹ کی ڈکلیریشن دیکھی تھی وہ ڈیلیگیٹ کی ڈکلیریشن یہ ٹائپ بتا رہی ہے کہ کمپیئرر ایک ٹائپ ہے جو ایک فنکشن کا ایڈریس ہولڈ کرتی ہے وہ فنکشن کیسا ہو وہ فنکشن ایک انٹیجر لے سکتا ہے اور دو آبجیکٹس ایز اے پیرامیٹر لیتا ہے انٹیجر ریٹرن کرتا ہے یہ ہماری ڈیلیگیٹ کی ڈیکلیریشن بتا رہی تھی تو کمپیئر کو اب ہم throughout the program as a type use کر سکتے ہیں اور ایکچوئل جو ہمارا پیرامیٹر ہے اس کا نام ہے کمپیئر جب ہم نے اسے وہاں سے مین سے سی ایم پی پاس کیا جو کہ name dot compare first name کو پوائنٹ کر رہا تھا تو وہ سی ایم پی کا ویریبل یہاں پہ ہمارے پاس کمپیئر پیرامیٹر کے اندر آیا اس کمپیئر پیرامیٹر کو ہم نے اس سارٹنگ الگوریتھم کے اندر بالکل ایز اے فنکشن یوز کیا اور اس فنکشن کو ہم نے کمپیئر فنکشن کال کیا اس کے اندر دونوں نیمس پاس کیے اور اس کے بعد ہم نے اپنے سارٹنگ الگوریتھم سے پروسیڈ کر لیا تو یہ ایگزامپل ہم نے دیکھی جس میں ہمیں ڈیلیگیٹس یہ بینیفٹ دے رہے ہیں کہ ہم ایک ہی سارٹنگ الگوریتھم اور اس میں ہم پلگ ان کر سکیں کمپیئر کا فنکشن یعنی دو ایلیمنٹس کمپیئر کیسے ہونے یہ ہم پلگ ان کر سکیں اس کے لیے ایک اور سولوشن ذہن میں آتا ہے جو ایکولی گڈ ہے پرابلی کہ آپ ایک انٹرفیس بنا لیں کمپیئر کا یعنی آئی کمپیئر ٹریڈیشنلی چونکہ اس کا نام آئی سے شروع ہوتا ہے تو آئی کمپیئر ایک بنا لیں جس کے اندر ایک کمپیئر میتھڈ ہو اور پھر کوئی بھی کلاس جو آئی کمپیئر کو امپلیمنٹ کرتی ہو اس کو سارٹنگ الگوریتھم سارٹ کر سکے ڈیلیکیٹس جیسے ہم دیکھیں گے ہمیں زیادہ فلیکسیبلٹی دیتے ہیں اور ہم اس سے کے ساتھ ابھی ایونٹس کو دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کمبائن ہو کے ہمیں کیسے بینیفٹس دیتے ہیں لیکن یہ دونوں سولوشنس اس پرابلم کے لیے نیٹ سولوشنس ہیں جو نیٹ سولوشن نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہاں پہ ایک ایف دین ایلس یا سوئچ اسٹیٹمنٹ لگائیں کہ ہم کس ٹائپ کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہیں اسٹرنگ ہے تو اسٹرنگ ڈاٹ کمپیئر یوز کریں انٹ ہے تو انٹیجر کمپیریزن یوز کریں یہ اچھا سولوشن نہیں ہے اچھا سولوشن ادھر انٹرفیسز کے تھرو یا ڈیلیگیٹس کے تھرو ہے جس میں اس سارٹنگ کا الگوریتھم کو اس سے کنسرن نہیں ہے کہ وہ کمپیریزن کیسے ہو رہا ہے بلکہ ادھر وہ ایز اے ڈیلیگیٹ پاس ہو رہا ہے جو کہ انڈائریکٹ کال کا ایک طریقہ ہے یا وہ انٹرفیس میتھڈ کے تھرو انوک ہو رہا ہے یعنی پولیموفیزم کے تھرو جو انڈائریکٹ کال کا دوسرا طریقہ ہے اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں ایونٹس کو اور ایونٹس کیا چیزیں ہیں یعنی ایونٹ ایک تو ہم نے ایونٹ ہینڈلنگ کے کنسیپٹ میں دیکھا ہے جو کہ یہاں پہ بڑا سملر کنسیپٹ ہے لیکن یہاں پہ اب ہم ایک لینگویج فیچر کی بات کرنے جا رہے ہیں یعنی سی شاپ کا ایک لینگویج فیچر جو آگے چل کے ہمیں ایکچوئل جیسے ایونٹس ہم نے شروع میں ڈسکس کیے تھے جو فائر ہوتے ہیں ایونٹ پروڈیوسر ہوتا ہے کنزیومر ہوتا ہے اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو سی شاپ کے ایونٹس کیا ہیں سی شاپ کے ایونٹس ایک ٹائپ آف کلاس ممبر ہیں جس کو ہم یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ ایونٹ یعنی ہم خود پروگرام میں اسٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک ایونٹ ہے اور اس ایونٹ میں جو انٹرسٹیڈ ہے وہ اس ایونٹ میں رجسٹر کر سکتا ہے تو یہاں پہ ہم کچھ سی شاپ کی ٹرمنالوجی ڈسکس کر رہے ہیں ایک رجسٹر کورڈ کہ کسی ایونٹ کے ساتھ ہم رجسٹر کر سکتے ہیں اور کسی ایونٹ کو ہم فائر کر سکتے ہیں یوزلی فائر کوئی ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے یعنی کوئی ایک کلاس ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ایونٹ میں نے اس ٹائم پہ فائر کرنا ہے جب یہ particular actual real life event ہو یا actual change in something ہو تو میں اس ایونٹ کو فائر کرنے اور ایونٹ کو فائر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو جو اس ایونٹ کے ساتھ رجسٹر ہے اس اس کا رجسٹرڈ میتھڈ انووک ہو جائے اور یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے کہ رجسٹر کوئی میتھڈ ہم کیسے کر سکتے ہیں یعنی ہم فکس نیمز تو نہیں دینے جا رہے کیونکہ یہ ایک رن ٹائم پہ لسٹ ہے تو جب ہم نے فکس نیم نہ دینا ہو کہ کیا کال ہو انڈائریکٹ کال کرنی ہو تو کیسے کرتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا ہے ڈیلیگیٹس کے تھرو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایونٹس کے لیے ڈیلیگیٹس ضروری ہیں تو ایونٹ کیا ہے ایونٹ ایک طرح سے ایک لسٹ آف ڈیلیگیٹس ہے ہم اس میں اس لسٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ ڈیلیگیٹ یہ ڈیلیگیٹ یہ سارے ڈیلیگیٹس ایڈ کر دو اور پھر ایک سیکنڈ میکینزم ہے اس پوری لسٹ کے سارے ڈیلیگیٹس کو اکٹھے انووک کرنے کا تو ایونٹ ہمارے پاس ایک new type of class member ہے جس کو ادھر فائر کر سکتے ہیں یا اس میں ایک میتھڈ رجسٹر کر سکتے ہیں جب اسے فائر کرتے ہیں سارے رجسٹرڈ میتھڈس انووک ہوتے ہیں جب اس ایونٹ کو میں کچھ میتھڈ رجسٹر کرتے ہیں تو اس کے رجسٹرڈ میتھڈ کی لسٹ میں وہ میتھڈ ایڈ ہو جاتا ہے رجسٹرڈ میتھڈ میں میتھڈ کیسا ہوگا تھرو اور ڈیلیگیٹ ہوگا ایک ڈیلیگیٹ ہم پاس کریں گے کہ یہ جو کسی ایکچوئل میتھڈ کو پوائنٹ کر رہا ہوگا اور وہ میتھڈ لسٹ میں ایڈ ہو جائے گا ہمارے پاس ڈیلیگیٹس کے لیے اکثر ہم جو ڈاٹ نیٹ کی اپنی لائبریری ہے اس میں بہت سارے ڈیلیگیٹس ڈیفائن ہیں جو ڈفرینٹ گوئی ایلیمنٹس یا ڈفرینٹ چیزوں کے لیے یوز ہوتے ہیں ہم وہ ایگزٹنگ ڈیلیگیٹس بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی ڈیلیگیٹ کا کیا مطلب ہے ایک ٹائپ ڈیفینیشن کہ فنکشن کیا چیزیں لیتا ہے کیا ریٹرن کرتا ہے اور ہم نیا نیا ڈیلیگیٹ بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں تو اب ہم ایونٹس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم دو ایونٹس یوز کریں گے ایک جو ہم نے خود ڈکلیئر کیا ہوگا اور ایک جو ہم ڈاٹ نیٹ کی لائبریری سے بورو کر رہے ہوں گے یہ ایگزامپل ہے اور اس ایگزامپل میں ہم نے اسٹارٹ میں ایک ڈیلیگیٹ ڈکلیئر کیا ہے جس کا نام ہے public delegate void start delegate کچھ ریٹرن نہیں کر رہا کوئی اس کا پیرامیٹر نہیں ہے بڑا سمپل سا ڈیلیگیٹ ہے اٹ سیلف اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں جیسے ابھی ہم نے بات کیا تھا کہ یہ فنکشن نہیں ہے یہ ایک ویریبل ہے جس میں فنکشن کا ایڈریس اسٹور ہوگا ایکچولی یہ اس پوائنٹ پہ ویریبل بھی نہیں ہے یہ ایک ویریبل کی ٹائپ ہے جس ٹائپ کا ویریبل جس ٹائم پہ ہم بنائیں گے تو اس میں ایک فنکشن کا ایڈریس اسٹور ہو سکے گا اس کے بعد ہم نے جو ہماری کلاس ہے وہ ایک فارم سے ڈرائیو کی ہے اور ٹاپ پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے system dot windows dot forms include کیا ہے یہ اس کی ہم زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے یہ بیسیکلی آپ کو ایک گوئی اپلیکیشن دے رہی ہے جس میں آپ کے پاس ایک فارم آ جائے گا اس میں آپ کے پاس بٹن اور ڈفرینٹ فیسلٹیز آ جاتی ہیں تو بیسیکلی یہ اس ٹائم پہ اس لیے انکلوڈ کیے تاکہ ہم ڈاٹ نیٹ کی جو بلٹ ان ڈیلیگیٹ ٹائپس ہیں ان کی ایگزامپل لے سکیں یہاں پہ ہم نے اس کے کنسٹرکٹر میں ایک بٹن کا آبجیکٹ کریٹ کیا ہے اور اس بٹن کو ہم نے ڈفرینٹ پراپرٹیز سیٹ کی ہیں یہ ساری اس کی پراپرٹیز ہیں ٹیکسٹ پیرنٹ لوکیشن اور یہ اسکرین پہ پراپرٹلی اپڈیٹ ہوتا جائے گا جو ہم اسے لوکیشن دیں گے اس کیس میں ہم نے اسے اس طرح سے لوکیشن دی ہے کہ وہ سینٹر آف ونڈو میں اپیئر ہو جائے اس کے بعد یہ نیکسٹ لائن بہت انٹرسٹنگ ہے جس میں ہم نے اس بٹن کا جو جس کا نام نے کلک می رکھا ہوا ہے کلک می ڈاٹ کلک اب یہ ڈاٹ کلک کیا چیز ہے یہاں پہ یہ ڈاٹ کلک ایک ایونٹ ہے ڈاٹ کلک یہاں پہ ایک ایونٹ ہے اور ڈاٹ کلک ایک ایونٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا یہ ادھر یہ فائر ہو سکتا ہے یا اس میں ہم چیزیں رجسٹر کر سکتے ہیں اسے فائر کس نے کرنا ہے اسے فائر اس بٹن کے اس کوڈ نے کرنا ہے جو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ ماؤس اس کے اوپر پریس ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ اس ڈاٹ کلک کو فائر کرے گا اور یہاں پہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ہم رجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں اپنا ایک میتھڈ کہ جب یہ فائر ہو جب یہ بٹن پریس ہو اور کوئی کوڈ ڈیٹیکٹ کرے کہ بٹن پریس ہوا ہے جس وجہ سے وہ اس ایونٹ کو مینولی فائر کرے اس پوائنٹ پہ ہمارا میتھڈ بھی کال ہو مے بی اور بھی کال ہو بٹ ہمارا بھی کال ہو اس کے لیے ہم یہ سینٹیکس یوز کرتے ہیں پلس ایکول کا تو پلس ایکول کا سینٹیکس یوز ہوتا ہے ایک نیا میتھڈ ایک نیا میتھڈ ایونٹ میں رجسٹر کرنے کے لیے یوزنگ اے ڈیلیگیٹ اس کے بعد ڈیلیگیٹ ہم نے کیسے کرنا ہے ہم نے نیو ایونٹ ہینڈلر اور یہاں پہ ایونٹ ہینڈلر کیا ہے ایونٹ ہینڈلر ایک بلٹ ان ڈیلیگیٹ ہے ڈاٹ نیٹ لائبریری کا میں نے کہا تھا میں آپ کو دو ایگزامپلس دوں گا ایک بلٹ ان ڈیلیگیٹ کی اور ایک کسٹم ڈیلیگیٹ کی کسٹم ڈیلیگیٹ ہم نے ٹاپ پہ ڈکلیئر کیا ہے جس کا نام ہم نے اسٹارٹ ڈیلیگیٹ رکھا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ایک یہاں پہ بلٹ ان ڈیلیگیٹ یوز کیا ہے ایونٹ ہینڈلر کا ایونٹ ہینڈلر کا جو بلٹ ان ڈیلیگیٹ ہے وہ اس کے دو پیرامیٹرس ہوتے ہیں اسے ایک آبجیکٹ پیرامیٹر لیتا ہے سینڈر آبجیکٹ کون سے آبجیکٹ نے یہ ایونٹ سینڈ کیا ہے جو اس کیس میں بٹن ہوگا جو بٹن پریس ہوا ہے اور سیکنڈ آرگومنٹ اس کا ایونٹ آرگومنٹس ہوتے ہیں ای ایس اس کے اندر کافی ساری چیزیں جو ہم ضرورت کے وقت آہستہ آہستہ دیکھتے رہیں گے ریٹرن یہ کچھ نہیں کرتا وائڈ ریٹرن کرتا ہے تو چونکہ یہ ڈیلیگیٹ کی یہ اسپیسیفکیشن ہے اور تو اس میں جو ہم نے فنکشن کا ایڈریس اسٹور کرنا ہے اس کے بھی ایگزیکٹلی exactly یہی پیرامیٹرس ہونے چاہیے تو یہ اگر آپ دیکھیں تو آن کلک می کلکڈ ایک کنونشنل طریقہ ہے ایونٹ ہینڈلرس کا نام رکھنے کا ایونٹ ہینڈلرس کے نام ہم آن سے اکثر شروع کریں گے اس کے بعد جو اس پرٹیکولر بٹن یا جو بھی ایلیمنٹ ہے اس کا نام اور پھر جو ایونٹ کا پرٹیکولر نام ہے مثلاً یہاں پہ آن کلک می کلک کا مطلب ہے کہ وہ میتھڈ جو کلک می کے کلکڈ ہونے پر کال ہوگا the method that will be called on the event of clicked on click me button so یہ کنوینشنل طریقہ اس سے ایزیئر ہو جاتا ہے نام پڑھ کے فگر آؤٹ کر لینا کہ کون سا ایونٹ کب کال ہو رہا ہے تو اس ایونٹ کے اندر ہم نے صرف ایک میسج باکس سے آؤٹ پٹ ڈسپلے کر دی اس کے بعد اگر ہم واپس مین میں دیکھیں جو ہمارا کنسٹرکٹر تھا اس میں ہم نے ایک اسٹارٹ ایونٹ ایک اسٹارٹ ایونٹ اور اس میں ہم نے پلس ایکول کیا کر کے نیو اسٹارٹ ڈیلیگیٹ ڈالا اور نیو اسٹارٹ ڈیلیگیٹ میں اسٹارٹ ڈیلیگیٹ وہ کسٹم ڈیلیگیٹ ڈیکلیریشن ہے جو ہم نے اس پروگرام کے ٹاپ پہ دی تھی جو کوئی پیرامیٹر نہیں لیتی تھی کچھ ریٹرن نہیں کرتی تھی تو اس کے لیے اس کا ایک میچنگ فنکشن ہم نے بنایا ہے آن اسٹارٹ ایونٹ جس کا کوئی پیرامیٹر نہیں جس کی کوئی ریٹرن ٹائپ نہیں ہے اور اس کے اندر ہم نے صرف ایک میسج باکس سے ڈسپلے کر دیا ہے یہ جو اسٹارٹ ایونٹ کا ایونٹ ہے یہ ہم نے کہاں ڈکلیئر کیا یہ ہم نے کلاس کے میں ڈکلیئر کیا public event delegate start event تو ایونٹ کی ڈکلیریشن کرنے کے لیے ہم نے اسے بتانا ہے کہ اس ایونٹ کے لیے کس ٹائپ کے ڈیلیگیٹس اس میں اسٹور ہو سکتے ہیں اگر آپ at a code level event دیکھیں تو ایونٹ کیا ہے ایونٹ ایک لسٹ آف ڈیلیگیٹس ہے جسے ساروں کو اکٹھے کال کر سکتے ہیں یعنی جسے ہم ایونٹ فائر ہونا کہہ رہے ہیں اور اس لسٹ میں چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں تو event is a list of delegate methods which which can all be invoked at once by firing the event and you can the second operation is you can add a new delegate method to this list تو یہ جو ساری لسٹ ہے چونکہ یہ اکٹھے انووک ہونی ہے ایک فائر آپریشن سے انووک ہونی ہے تو ان سب کی آرگومنٹس اور ریٹرن سیم ہونی چاہیے تو اس کیس میں ان سب کی آرگومنٹس ہم نے یہاں پہ بتا دی جب ایونٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں اور وہ کیسے بتائی وہ ہم نے ایک ڈیلیگیٹ وہاں پہ مینشن کیا ہم نے یہاں پہ اسٹار ڈیلیگیٹ مینشن کیا جس کا مطلب ہے اس لسٹ میں ساری چیزیں ایسی آئیں گی جو اسٹار ڈیلیگیٹ ٹائپ کی ہوں گی تو ہم نے اس میں ایک ہی لسٹ میں ایڈ کیا ہے آن اسٹارٹ ایونٹ واپس جو کنسٹرکٹر کے اینڈ میں دیکھیں کہ start event plus equal new start delegate اور نیو اسٹارٹ ڈیلیگیٹ ہم نے انسٹینشیٹ کیسے کیا یعنی اس ڈیلیگیٹ اس فنکشن پوائنٹر کو انسٹینشیٹ کیا کس میتھڈ کے ایڈریس کے ساتھ آن اسٹارٹ ایونٹ کے ایڈریس کے ساتھ اور یہ جب انسٹینشیٹ کر کے ایک ریفرنس ویریبل بن گیا جو آن اسٹارٹ ایونٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے تو یہ ہم نے اسٹارٹ ایونٹ کی ڈیلیگیٹس کی لسٹ میں ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم نے نیکسٹ لائن میں اسٹارٹ ایونٹ کو انوک کیا کیسے کیا بالکل ایک فنکشن کال کی طرح تو ہم نے دیکھا ہے کہ فنکشنس کو فنکشن کال کی طرح انوک کر سکتے ہیں ڈیلیگیٹس کو فنکشن کال کی طرح انووک کر سکتے ہیں ایونٹس کو فنکشن کال کی طرح انوک کر سکتے ہیں فنکشن کو انووک کرتے ہیں تو جو فنکشن انووک کر رہے ہیں وہ انووک ہوتا ہے ڈیلیگیٹس کو انووک کرتے ہیں تو جس ایکچوئل فنکشن کو وہ ڈیلیگیٹ پوائنٹ کر رہا ہے وہ انووک ہوتا ہے اور ایونٹ کو انووک کرتے ہیں تو اس کی ڈیلیگیٹ لسٹ میں جتنے فنکشن ہیں وہ سارے کے سارے فنکشن انووک ہوتے ہیں تو یہ تین طریقے ہم نے دیکھے میتھڈ انووکیشن جہاں پہ ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتی ہے اور ایونٹس کے لیے دو سینٹیکس ایک اس کی لسٹ میں چیزیں ایڈ کرنے کا ایک اس کو فائر کرنے کا تو جب ہم اس پروگرام کو رن کریں گے تو ہمارے پاس یہ میسج باکس میں آئی جسٹ اسٹارٹیڈ بھی اپیئر ہوگا اور پھر جب ہم کلک کریں گے تو اس میں کلکٹ والا میسج اپیئر ہوگا یہاں پہ ہم نے آن اسٹارٹ ایونٹ کو کہیں ڈائریکٹلی انووک نہیں کیا اور ہم نے اس کے گرد جو ڈیلیگیٹ بنایا تھا وہ بھی ہم نے سیدھا اسائن کر دیا وہ ہمارے پاس کسی ویریبل میں نہیں کہ کسی ڈیلیگیٹ کے تھرو بھی انووک کر سکیں یہ ایک سیکنڈ لیول آف انڈائریکشن ہے کہ ہم نے اسے ایک ایونٹ کے تھرو انووک کیا اور اس ایونٹ کی ڈیلیگیٹ لسٹ میں ایک ڈیلیگیٹ تھا جو اس میتھڈ کو پوائنٹ کرتا تھا اس کے مین کے اندر ہم نے ایک اپلیکیشن ڈاٹ رن کر کے یہ اپنی نئی کلاس انسٹینشیٹ کر کے پاس کی ہے یہ بیسیکلی ونڈوز فارمز کا طریقہ ہے جس کو ہم پھر کسی وقت تھوڑا سا ٹچ کریں گے جس میں آپ کے پاس یہ گوئی ڈسپلے ہو جائے گی رائٹ ناؤ اس کو مینشن کرنے کا مقصد صرف ایونٹس کو سمجھانا تھا جو سی شاپ کا ایونٹس کا فیچر کیا ہے تو سی شاپ کا ایونٹس کا فیچر ایک چیز ہے اور جو ریئل لائف میں ایونٹس ہو رہے ہیں بٹن کلک ہونا کوئی اس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے وہ ساری ایک سیپریٹ چیز ہے اس پروگرام کو کمپائل کرنے کے لیے آپ کو اس کے ویژول اسٹوڈیو کے اندر اس کا ریفرنس ایڈ کرنا ہوگا system dot drawing dot D L L یا system windows dot forms dot D L L کا تو ادھر آپ اس پروگرام کو کمپائل کر سکتے ہیں ویژول اسٹوڈیو میں یہ ریفرنسز ایڈ کر کے یا ایک ایزیئر طریقہ ہے کہ آپ ایک نیو ونڈوز فارمس پروجیکٹ بنا لیں اور اس کے اندر یہ ریفرنسز آلریڈی ایڈیڈ ہوں گے لیکن یہ صرف آپ کو یہ پرٹیکولر ایگزامپل رن کرنے کے لیے بتا رہا ہوں ابھی ہم نے ونڈوز فارمس کو کوئی ڈائریکٹلی ڈسکس نہیں کیا ابھی ہم سی شاپ کے لینگویج فیچرس ڈسکس کر رہے ہیں تو دو بہت ہی امپورٹنٹ لینگویج فیچرس آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں ڈیلیگیٹس اور ایونٹس ڈیلیگیٹس جسٹ ایک فنکشن پوائنٹر ہے ایک فنکشن کا ایڈریس ہوتا ہے ڈیلیگیٹ کو انووک کرنے سے وہ اسٹورڈ فنکشن انووک ہوتا ہے ایونٹس ایک ایک لسٹ آف ڈیلیگیٹ فنکشنس ہیں جن سب کی ٹائپ سیم ہے اور ان کو فائر کر کے سب کو اکٹھے انووک کر سکتے ہیں اس لسٹ میں پلس ایکول کے سینٹیکس سے چیزیں ایڈ کرتے ہیں جب ہم ایک ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کریں گے تو ہم ایکسٹینسولی ایونٹس اور ڈیلیگیٹس جو سی شاپ ایونٹس اور ڈیلیگیٹس ہیں انہیں یوز کریں گے نیکسٹ ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ کا ایکسیپشن ہینڈلنگ کیا ہوتی ہے اور اس سے پہلے ایکسیپشن کیا ہوتی ہے اگر آپ نے سی شاپ میں یہ ٹاپک پڑھا ہے تو آپ کو کافی فیملیئر لگے گا کہ سی شاپ میں اور سی پلس پلس میں ایکسیپشن ہینڈلنگ میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں لیکن اگر نہیں بھی پڑھا تو ہم ایکسیپشنس کو ڈسکس کریں گے کیونکہ ڈاٹ نیٹ کی لائبریری اور سی شاپ کافی ایکسٹینسولی ایکسیپشنس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں یعنی بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم بہت ساری سچویشنس کو صرف ایکسیپشن سے ہی ہینڈل کر سکتے ہیں تو ایکسیپشنس ان جنرل جو تھیوریٹیکل کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسی اب نارمل پروگرام کنڈیشنس جی ہم جنہیں ہم نارمل پروگرام فلو میں ہینڈل نہیں کرنا چاہتے مثلا ہم ایک الگوریتھم لکھ رہے ہیں جو فائل پہ کوئی ٹرانسفارمیشن کرے گا اور اس الگوریتھم میں ہم لیٹ سے وہ ڈسک فیل ہو گئی یا ہم اس فائل سے کسی وجہ سے ریڈ نہیں کر پائے یعنی یا ایک ہم جے پیک کو ریڈ کر کے اسے ہم کسی اور فارمیٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر کچھ ہیڈر کرپٹ ہے اس کا یا اس میں کچھ ڈیٹا کرپٹ ہے یا اس کا ڈیٹا ابھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ابھی کچھ اور ہاف آف دا امیج پڑا بٹ وہ کرپٹ ہو گیا تو یہ اسپیشل ہینڈلنگ چیکس ہیں جنہیں ہم ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ ہم انہیں نارمل پروگرام فلو میں ہینڈل نہ کریں نارمل پروگرام فلو میں چیزیں کیسے ہینڈل ہوتی ہیں ایف کے تھرو یعنی ہم ایک فنکشن کال کرتے ہیں اس میں ہم نے کچھ کچھ لائنس ریڈ کی اگر وہ اس کے بعد ہم نے کمپیریزن چیکس لگائے کہ یہ اتنی ہی ہیں جتنی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا اس میں وہی ویلیو ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نہیں ہیں تو ہم ایک ایرر ریٹرن کریں جس فنکشن میں ایرر گیا وہ اس کنڈیشن میں کوئی ایرر ریٹرن کرے اینڈ سو آن تو اسپیشلی جب یہ کالس بہت ڈیپ ہو جاتی ہیں کہ ہم نے ایک فنکشن کال کیا جو فائل کا ہیڈر پڑے اس نے ایک فنکشن کال کیا جو فائل کی ٹائپ پڑھے اس نے ایک فنکشن کال کیا جو فائل ریڈ کرے وہاں پہ کوئی ایرر آ گیا اب کیا اس پوری چین میں یہ ایرر چیک لگانا ضروری ہے یا وہ پروگرام جس نے یہ ٹوٹل جے پیک ریڈ کرنے کو کہی تھی اسے ہی سیدھا بتا دیں کہ ایک ایب نارمل کنڈیشن آ گئی ہے جس میں یہ پروگرام کی فائل ریڈ ہی نہیں ہو رہی جس میں یہ جے پیک پڑا ہے وہ فائل ریڈ ہی نہیں ہو رہی تو ایسی کنڈیشنز کو ایب نارمل کنڈیشنز کہتے ہیں جسے ہم ایکسیپشن ہینڈلنگ کے تھرو ٹریٹ کر سکتے ہیں تو ایکسیپشن ہینڈلنگ کے لیے ہم کچھ کیورڈس انٹروڈیوس کریں گے نئے ٹرائی کا کیچ کا اور فائنل لی کا اگر آپ سی پلس پلس سے فیملیئر ہیں exception handling in C plus plus تو وہاں پہ ٹرائی اور کیچ ہوتے سی شاپ میں فائنل لی بھی ہے تو ٹرائی اور کیچ کیسے کام کرتے ہیں ایسا کوڈ جس کے اندر کوئی ایکسیپشن آ سکتی ہے اس سارے کوڈ کو ہم ٹرائی بلاک کے اندر لکھتے ہیں یعنی ہم ایک ٹرائی بلاک لکھتے ہیں جس کا سینٹیکس بس ہوتا ہے کہ ٹرائی اور آگے بریسز میں کوڈ اسے کہتے ہیں ٹرائی بلاک اور ٹرائی بلاک کے اندر ہم کوڈ لکھتے ہیں جس میں ہمارے خیال میں جس میں ہم مانیٹر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایکسیپشن آ جائے تو اسے ہم ہینڈل کر لیں تو اس ٹرائی بلاک کے امیجیٹ بعد ہم کیچ بلاکس لکھتے ہیں کیچ بلاک اسی طرح کیچ اور آگے پیرنتھس میں کوئی ایکسیپشن ٹائپ اور پھر بریسز میں کوڈ تو ہوگا کیا کہ ٹرائی بلاک کے اندر اگر کوئی ایکسیپشن آئے گی اور وہ ایکسیپشن کسی ٹائپ کی ہوگی اب یہ ہم ایک پہلا ہم نے کنسیپٹ ڈسکس کیا کہ ایکسیپشن ہوتی کیا ہے اب نارمل کنڈیشنس ہوتی کیا ہیں ایک ایگزامپل کے ساتھ نیکسٹ چیز یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایکسیپشن آ گئی یا ایک اور طرح سے ہم اسے کہتے ہیں کوئی ایکسیپشن ریز ہو گئی تو ایکسیپشن ہمیشہ کسی پرٹیکولر ٹائپ کی ریز ہوتی ہے یعنی ایکسیپشن بیسیکلی کیا ہے ایک ویریبل ہے ایک ویریبل ہے جو کسی ایکسیپشن کلاس سے ڈیرائیوڈ کسی بھی کلاس کا ویریبل ہوگا اور وہ ویریبل جب ہم تھرو کریں گے ایک اور ہم ایکسیپشن ٹرمینالوجی یوز کر رہے ہیں کہ کوئی ایکسیپشن تھرو ہوتی ہے ایکسیپشن تھرو کیسے ہوتی ہے ایک سمپل میتھڈ ایک سمپل سینٹیکس ہے جس کی ہم بات کریں گے تھرو سے یعنی تھرو کے کی ورڈ سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایکسیپشن آ گئی تو ابھی تک ہم نے چار کی ورڈ ڈسکس کر لیے ٹرائی کیچ فائنلی اور تھرو ہم اس کی ایگزامپل بھی دیکھیں گے تو تھرو کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایکسیپشن ریز کر دو کسی ایکسیپشن کو تھرو کرنا یا کسی ایکسیپشن کا ریز ہو جانا یہ ایک ہی بات ہے تو جب کوئی ایکسیپشن ہم تھرو کرتے ہیں تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی کالر اسے کیچ کرے گا ایک تو بڑا سمپل طریقہ ہے کہ میں ٹرائی بلاک کے اندر ایک ایرر کنڈیشن دیکھوں اف سے مجھے پتا چلا کہ یہ ایک مسئلہ ہے فائل ریڈ نہیں ہوئی اور اس کے اندر سے میں تھرو کر دوں اور نیچے جا کے ٹرائی بلاک کے فوراً بعد جو کیچ بلاک ہے وہاں پہ میں وہی ایکسیپشن کیچ کروں اور وہاں سے کوڈ آگے چل پڑے تو اگر ایکسیپشن ہینڈلنگ صرف اتنا دے اتنی فیسلٹی دے تو یہ کام ہم گو ٹو سے بھی کر سکتے ہیں یعنی ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایف کے اندر یہ چیک کریں کہ وہ پروگرام میں کوئی پرابلم آ گئی ہے اور آ گئی ہے تو go to an error state اور ایرر اسٹیٹ پہ ہم ایرر ہینڈلنگ کر دیں اگر ہم ایک ہی پروگرام کے اندر یا ایک ہی فنکشن کے اندر ٹرائی کے اندر کچھ تھرو کر رہے ہیں اور آگے جا کے کیچ کر رہے ہیں تو یہ ایکچولی ایگزیکٹلی گو ٹو کی طرح ہے فائدہ کب ہوتا ہے فائدہ کب تب ہوتا ہے جب ہم ٹرائی بلاک کے اندر سے کوئی اور میتھڈ کال کریں جو کہ پاسبلی کوئی اور میتھڈ کال کرے اور وہاں سے ایکسپشن تھرو یعنی ایک number of method calls calls ہو ایک chain chain of method method اور اس میں کوئی ایکسیپشن تھرو کرے لیٹ سے وہ فائل ریڈ ایکسپشن تھرو کرتا ہے کہ فائل ریڈ نہیں ہو پا رہی تو جب یہ ایکسپشن تھرو ہوگی تو کمپائلر نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جس میتھڈ میں یہ ایکسپشن تھرو ہوئی ہے وہاں پہ کوئی کورسپونڈنگ کیچ بلاک ہے اگر اس کا کوڈ ایک ٹرائی بلاک کے اندر ہے اور اگر اس کا ٹرائی بلاک میں نہیں ہے یا کوئی میچنگ کیچ نہیں ہے تو یہ اس کی کالر میں دیکھے گا اور اگر اس کے کالر میں بھی نہیں ہے تو اس کے کالر میں دیکھے گا انٹل اٹ اے میتھڈ جس کے اندر یہ جو چین آف کالس گئی ہوئی تھی وہ ایک ٹرائی بلاک کے اندر ہو once it find that method یہ اس کی کیچ کے جو بلاکس ہیں جس کی ابھی ہم تھوڑی سی اور بات کریں گے اس کیچ کے بلاکس میں دیکھے گا کہ کیا کوئی کیچ کا بلاک ہے جو جس کی جو مینشن ٹائپ ہے وہ میچ کرتی ہے اس ویریبل کی ٹائپ سے جو تھرو ہوا ہے اگر اسے ایک میچنگ کیچ بلاک مل جاتا ہے تو وہ اس میچنگ کیچ بلاک کو انووک کر دے گا اور وہ کیچ بلاک چلنے لگ جائے گا اور جب یہ کیچ بلاک ختم ہوگا تو ایگزیکیوشن ریزیوم ہوگی جس میتھڈ میں یہ کیچ بلاک ہے اس کے ٹرائی کیچ کے بعد سے یعنی اب ہم وہ جو ڈیپ چین آف کالس میں گئے تھے وہ ساری ٹرمینیٹ ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو ساری بیچ میں میتھڈ کالس کی چین تھی ان سب کو یہ فائل ریڈ ایرر سے کنسرن ہونے کی ضرورت نہیں وہ سارے میتھڈ یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ فائل ہمیشہ ریڈ ہوگی اور اگر کسی کیس میں لوئر لیول پہ جا کے ڈیٹیکٹ ہوا کہ فائل ریڈ نہیں ہو سکتی تو یہ سارے میتھڈ خود ہی سے اسکپ ہو جائیں گے اور جہاں پہ کیچ ہینڈلر لکھا ہوا ہے وہ انووک ہو جائے گا اس سے ہماری اب نارمل کنڈیشنر ہینڈلنگ سمپلیفائی ہو گئی کہ اب جو میتھڈ یہ اب نارمل کنڈیشن ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اور جو ریئلی اسے ہینڈل کر سکتے ہیں ان دو میں یہ کوڈ ہے اگر ہم اف دین ایلس اور ریٹرن ٹائپ سے کرتے تو اس چین میں ہر میتھڈ کو یہ اف ویلس لگانا پڑتا لیکن اس میں تھوڑا سا اور مسئلہ یہ آ سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بیچ میں ایسا میتھڈ ہو جس نے کچھ کلین اپ کرنا ہو یعنی اس نے ایک سیکنڈری فائل اوپن کر لی جسے کلوز کرنا ہے یا اس نے ایک نیٹ ورک کنیکشن اوپن کر لیا جو کلوز کرنا ہے انکامن ہے لیکن کرنا پڑ سکتا ہے اس کے لیے ایک تیسرا کنسٹرکٹ ساتھ ہے فائنلی کا ٹرائی کیچ فائنلی تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ٹرائی بلاک لکھیں اور اگر ہم نے کچھ کیچ نہیں کرنا تو سیدھا فائنلی بلاک لکھ دیں یا ٹرائی بلاک لکھیں اور پھر جو چیزیں کیچ کرنی ہیں وہ اور پھر فائنلی بلاک فائنلی بلاک کیسے لکھتے ہیں فائنلی کا کی ورڈ اور اس کے آگے بریسز فائنلی کا فائنلی بلاک کیا کرتا ہے فائنلی بلاک کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوڈ جو فائنلی بلاک کے اندر ہے یہ ایگزیکیوٹ ہونا ہی ہونا ہے ویدر ایکسیپشن آئے یا نہ آئے تو اب کیا ہوگا کہ اگر تو ایکسیپشن نہیں آتی ساری کالس ٹرمینیٹ ہوں گی یہ ٹرائی بلاک ختم ہوگا اور ٹرائی بلاک ختم ہونے کے بعد کیچ والے ہینڈلرس نہیں چلیں گے اور فائنلی والا بلاک پھر بھی چلے گا اور اگر ایکسیپشن آ گئی تو وہ سارے فنکشنز ٹرمینیٹ ہوں گے اور یہ ریلیونٹ کیچ ہینڈلر چلے گا جس کے بعد فائنلی بلاک چلے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے چین میں بیچ میں کوئی ایسا میتھڈ ہو بیچ میں ایک میتھڈ ہے جس نے کچھ کیچ نہیں کرنا لیکن کچھ کلین اپ کرنا ہے وہ کیا کرے گا وہ اپنا کوڈ ٹرائی بلاک کے اندر لکھے گا اور کلین اپ کا کوڈ فائنلی بلاک میں لکھے گا اب کیا ہوگا کہ جب یہ ساری فنکشنز ٹرمینیٹ ہوں گے کہ کسی میں کوئی کیچ ہینڈلر نہیں ہے تو باقی سارے تو ٹرمینیٹ ہوتے جائیں گے لیکن جس میں فائنلی بلاک ہے اس کا فائنلی بلاک ضرور چلے گا اس سے ہم ریسورس کلین اپ کر سکتے ہیں تو اب ہم ایکسپشن ہینڈلنگ کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں یہ ہماری ایگزامپل ہے جس میں ہم نے سسٹم اور سسٹم ڈاٹ آئی او کو کے ساتھ یوزنگ کیا یعنی ان لائبریریز کو انکلوڈ کیا ایک کلاس بنائی اور اس کلاس کے اندر مین میتھڈ ہے جس کے اندر ہم نے فائل ڈاٹ اوپن ریڈ کیا اور ایک فائل کا نام دیا اور یہ والی فائل اوپننگ ہم نے کی ٹرائی بلاک کے اندر اور اس کے بعد ہم نے کیچ کی ایکسیپشن ای ایکس اور ایکسیپشن وہ بیس کلاس ہے جس کی ہم نے ابھی بات کی تھی کہ یہ ہر ایکسیپشن کی بیس کلاس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایکسیپشن آئے گی تو یہ کیچ بلاک اسے کیچ کر لے گا اور اس کے اندر ہم نے صرف کنسول پہ رائٹ کر دی E X dot to string جو ٹو اسٹرنگ کا ایکسیپشن کا فنکشن ہے وہ ایکسیپشن کا ایک میننگ فل نیم دے دیتا ہے ایک میننگ فل ڈسکرپشن دے دیتا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سی ایکسیپشن آئی ہے سنٹیکس وائز آپ دیکھیں کہ ٹرائی بلاک ہے ٹرائی کے آگے بریسز میں کوڈ لکھا ہے اس کے بعد کیچ بلاک ہے کیچ بلاک میں پیرامیٹر ہے جس میں ایکسیپشن کس ٹائپ کی ہم کیچ کرنا چاہ رہے ہیں اس ٹائپ کے بعد ایک ویریبل نیم ہے جس میں وہ ایکچوئل تھرون ایکسیپشن ہمارے پاس کیچ ہوگی اور اس کے بعد بریسز کے اندر ایک بلاک آف کوڈ ہے جو ایگزیکیوٹ ہوگا اس کے بعد ایک اور ایگزامپل دیکھیں جس میں میں نے صرف دو کیچ بلاکس شو کیے کہ اگر ہم ایک پرٹیکولر ایکسیپشن ڈفرینٹلی ہینڈل کرنا چاہتے ہیں مثلا یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلی اگزامپل میں جو پہلے دیکھی تھی کہ ایکسیپشن ساری ایکسیپشن اس کیچ بلاک میں کیچ کر لو اب میں یہ دیکھا رہا ہوں کہ ہم نے دو کیچ بلاکس لکھتی ہیں جس میں سے پہلا catch block file not found exception اور اس کے آگے ایک ویریبل نیم ہے اس ایکسیپشن کو کیچ کر رہا ہے اور دوسرا catch block exception E X یعنی آل ریمیننگ ایکسیپشن کیچ کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فائل ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن ہے وہ آل دو کے سیکنڈ کیچ بلاک کو سیٹسفائی کرتی ہے لیکن وہ فرسٹ کیچ بلاک میں جائے گی کیوں کیونکہ یہ کیچ بلاکس سیکوینس میں ریزالو ہوتے ہیں فرسٹ کیچ بلاک جو اس ایکسیپشن کو سیٹسفائی کر رہا ہو یعنی جو اس ایکسیپشن اس کے اندر آ سکتی ہے اس کے پیرامیٹرس پہ کاسٹ ہو سکتی ہے وہ کیچ بلاک انوک ہو جائے گا تو فرسٹ کیچ بلاک جو اس کو ہینڈل کر سکتا ہے یا فرسٹ فرسٹ کیچ بلاک جس کی ٹائپ ایسی ہے جو جو تھرون ایکسیپشن کی ادھر بیس ہے یا ڈائریکٹلی وہی ٹائپ ہے وہ کیچ بلاک انوک ہوگا اور باقی سارے کیچ بلاک اسکپ ہو جائیں گے اور اس طریقے سے ایکسیپشن کو ہم کہتے ہیں کہ ببل اپ ہوتی ہوئی جس جگہ تھرو کی ہے اس جگہ سے ببل اپ ہوگی آؤٹر کال میں جائے گی اگر کوئی کسی جگہ کیچ نہیں ہوتی پھر ببل اپ ہوگی اور اس طریقے سے کسی ڈفرینٹ میتھڈ میں جا کے یہ کیچ ہو سکتی ہے تو یہاں پہ ایک کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ ابھی ہم نے بات کی ایکسیپشنس ببل اپ ہوتی ہیں یعنی ایکسیپشن کوئی پروگرام تھرو کرتا ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ریز ہے ایکسیپشن ریز کرنا اس کے بعد وہ اگر اس اس پرٹیکولر میتھڈ میں کیچ نہیں ہے تو وہ ببل اپ ہو کے کالر میں آئے گی وہاں سے ببل اپ ہو کے کالر میں آئے گی تو یہاں پہ کوشچن آتا ہے کہ اگر کوئی بھی کیچ نہیں کرتا تو کیا ہوگا اگر کوئی ایکسیپشن ایسی تھرو ہوتی ہے جسے سیکوینس میں کوئی بھی کیچ نہیں کرتا تو آپریٹنگ سسٹم اس کو کیچ کر کے اسپیشل یعنی ہمارا سیشا کا کمپائلر ایسا کوڈ لکھے گا کہ جس سے uncased uncaught exception ساری آپریٹنگ سسٹم کے پاس جائیں گی جو ہمارے پروگرام کو کریش کر دے گا آپ کو ایک میسج دیکھنا یاد ہوگا بعض کا لکھا آتا ہے first chance exception in a program اور uncaught exception in a program اور ایکسیپشن ناٹ کاٹ جس وجہ سے وہ پروگرام کو ٹرمینیٹ کر رہا ہوگا اس میں میں فرسٹ چانس اور سیکنڈ چانس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں لیکن اگر کوئی ایکسیپشن کیچ نہیں ہوتی تو آپ کا پروگرام کریش کر جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام کریش نہ ہو یعنی گریسفلی ٹرمینیٹ ہو ہمیشہ تو آپ کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ کوئی ایکسیپشن ان کاٹ آپ کے پروگرام سے باہر نہ جائے ہمیشہ ایکسیپشن کیچ ہو اور کسی طریقے سے آپ اسے ہینڈل کریں آپ یوزر کو کہہ دیں بھائی یہ پرٹیکولر آپریشن نہیں ہو سکتا یہ فائل نہیں اویلیبل یہ نہ ہو کہ آپ کا پروگرام کریش کر رہا ہو اور میسج آ رہا ہو کہ اس میں کوئی ایکسیپشن تھی جو کیچ نہیں ہوئی فرسٹ چانس اور سیکنڈ چانس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں جو فرسٹ چانس اور سیکنڈ چانس ایکسیپشن کے بعض اوقات میسج آتے ہیں یوزلی یہ میسج آپ کو تب آئیں گے جب آپ کا ڈیبگر اٹیچ ہوگا تو جب ڈبگر اٹیچ ہوتا ہے تو آپ کا آپریٹنگ سسٹم یہ کوشش کرتا ہے کہ ڈبگر اس چیز کو ہینڈل کر کے یوزر کو کسی طرح سے دکھا دے کہ بھائی یہ ایکسیپشن آئیے اور اگر یوزر اس کے بعد اسے فورس کر کے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک سیکنڈ چانس ایکسیپشن آتی ہے جس پہ وہ پروگرام ڈبگر سمیت کریش ہو جائے گا تو ڈبگر یہ کرتا ہے کہ جب فرسٹ چانس ایکسیپشن آتی ہے تو آپ کو وہاں سے آگے نہیں جانے دیتا بتا دیتا ہے بھائی پروگرام کریش ہو گیا یہ اس کی اسٹیٹ ہے اور اس اسٹیٹ پہ اس نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے تو خیر ہم ڈائریکٹلی کبھی فرسٹ چانس سیکنڈ چانس سے نہیں ڈیل کرتے یہ میں آپ کو ایرر میسیجز بتا رہا تھا تو اس میں بعض کا آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا مین کنسیپٹ یہ کہ ایکسیپشنس ہمیشہ کیچ ہونی چاہیے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک ایف میں ایک ایرر کنڈیشن ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ if this is an error condition تو اس کی باڈی میں آپ کچھ آؤٹ پٹ کر کے پروگرام گریسفلی ٹرمینیٹ کرنا چاہیں گے آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ لیٹ سے آپ کا آپ کسی نمبر کو ڈیوائڈ کرنے لگیں اور آپ نے ایک ایرر چیک لگایا کہ ڈیوائڈ کر جس سے کر رہے ہیں وہ زیرو تو نہیں ہے اس کے بعد آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ نے چیک تو لگا لیا اس کے بعد بھی چلتے رہیں جب وہ زیرو سے ڈیوائڈ ہو پروگرام کریش ہو جائے اس کے بجائے آپ یہ چاہیں گے کہ وہاں پہ اسے ہینڈل کریں اور یوزر کو آؤٹ پٹ دیں کہ بھئی یہ اس نمبر سے ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا تو ایکسیپشنس کو گریسفلی ہینڈل کرنا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے تاکہ آپ کا پروگرام اس طریقے سے آپریٹنگ سسٹم کریش نہ کرے یوزر کو پرسیو یہ نہ ہو کہ آپ کے پروگرام میں بگ ہے یا ایشو کوئی پرابلم ہے تو یہ ایکسیپشنس میں ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی ہے ٹرائی کیچ کے ساتھ اور ایکسیپشن ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ملٹیپل کیچ بلاکس لکھ سکتے ہیں جس میں ایک زیادہ اسپیشلائز کیچ بلاک اگر ہے تو اسے پہلے لکھنا ہے کیونکہ وہ لینئرلی ریزالو ہو رہا ہے اور تیسری ہم نے بات کی تھی فائنلی کی فائنلی کی ابھی تک ہم نے ایگزامپل نہیں دیکھی تو اب ہم فائنلی کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے دو فائل اسٹریمس بنائی ہیں اور فائل اسٹریمس کو کلوز ہونا چاہیے تو اگر ہم اس پروگرام میں کوئی ایکسیپشن آ جاتی ہے لیٹ سے اسٹریم ٹو کے اوپن کرتے ہوئے ایک ایکسیپشن آ جاتی ہے تو اسٹریم ون کو پھر بھی کلوز ہونا چاہیے یعنی کوئی بھی ریسورس جو ہم اوپن کریں نیٹورک ریسورس ہو فائل ریسورس ہو اسے اوپن کرنے کے بعد ہمیں کلوز کرنا چاہیے تو یہاں پہ ہم نے ٹرائی بلاک کے بعد ایک کیچ بلاک لکھا جو کیچ آل ہے جس کے اندر ایکسیپشن ٹائپ کا ویریبل کیچ ہو رہا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک لائن آؤٹ پٹ کر دیے اور اس کے بعد یہ نیا سینٹیکس ہے ہم نے فائنلی فائنلی کا کی ورڈ یوز کیا اور اس کے آگے بریسز میں کوڈ لکھا یہاں پہ ہم نے بریسز میں یعنی پیرنسسز میں کوئی ایکسیپشن ٹائپ نہیں دی کیونکہ یہاں پہ یہ فائنلی بلاک ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلاک چلنا ہی چلنا ہے ویدر ایکسیپشن آئے یا نہ آئے فائنلی بلاک کے اندر ہم نے یہ چیک کیا ہے کہ if out stream not null تو آؤٹ اسٹریم کو کلوز کر دیں if in stream not null تو ان اسٹریم کو کلوز کر دیں اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ دونوں اوپن ہوں گی یا نہیں ہوں گی اگر یہ فائنلی بلاک میں ابھی تک کوئی ایکسیپشن نہیں آئی اور ہم فائنلی میں آ گئے ہیں تو یہ دونوں اوپن ہوں گی اگر کوئی ایکسیپشن آ گئی ہے تو جس اسٹریم کی اوپننگ میں ایکسیپشن آئی تھی وہ والی اسٹریم اوپن نہیں ہوگی اس کے بجائے ہم ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کوڈ ڈپلیکیٹ کریں ہم کیچ بلاک میں بھی کوڈ لکھیں ہم فائنلی کے بعد بھی کوڈ لکھیں یعنی اگر ہم ہمارے پاس یہ فائنلی کی فیسلٹی موجود نہ ہو تو ہمیں یہ کوڈ دو جگہ لکھنا پڑے گا تو فائنلی کی وجہ سے ہم یہ کوڈ ایک جگہ مینشن کر رہے ہیں ادر وائز ہم ایک کیچ بلاک کے اندر بھی دیتے اینڈ پہ بھی دیتے کہ اگر ایکسیپشن آ جائے تو بھی کلین اپ کرو نہ آئے تو بھی کلین اپ کرو بلکہ اگر ملٹیپل کیچ بلاکس ہیں تو ہر کیچ بلاک میں کلین اپ کوڈ ڈالنا پڑتا ہر کیچ بلاک میں ڈالنا پڑتا اور ایک بار فنکشن کے اینڈ میں ڈالنا پڑتا اور اگر ہم ایکسیپشن کیچ ہی نہیں کرنا چاہ رہے اور صرف کلین اپ کرنا چاہ رہے ہیں جس کی اگزامپل ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کی تھی کہ ایک فنکشن ایکسیپشن تھرو کرتا ہے اس کا کالر کلین اپ کرنا چاہتا ہے اور اس کا جو فردر کالر ہے وہ اس ایکسیپشن کو ریئلی ہینڈل کرنا چاہتا ہے ایسے کیس میں ہمارے پاس کوئی کیچ بلاک ہی نہیں ہے ایسے کیس میں سی پلس پلس میں کیا کرتے تھے سی پلس پلس میں تھوڑا سا ورک اراؤنڈ کرتے تھے کہ جو یہ نہیں کیچ کرنا چاہتا یہ بھی ٹرائی بلاک کے تھرو کیچ کرے اور پھر کیچ کرنے کے بعد جو اس نے کلین اپ کرنا ہے وہ کلین اپ کرے اور اس کے بعد وہ ایکسیپشن دوبارہ تھرو کرے جو کہ ایک ذرا ورک اراؤنڈ ہے اس ایشو کا کہ ہمارے پاس فائنلی نہیں ہے لیکن فائنلی ہمیں نیٹلی اس پرابلم کو سالو کرنے دیتا ہے اس کوڈ ڈپلیکیشن کو اوائڈ کرتا ہے کہ ہم صرف ایک جگہ پہ یہ سارا کوڈ کلین اپ کا مینشن کر سکتے ہیں تو ٹرائی کیچ فائنلی یہ تین کی ورڈس ہیں تھرو کا کی ورڈ ہے جس کو ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا یوزلی ہم ٹرائی کیچ فائنلی اس کورس میں اور موسٹ آف دا پروگرامنگ میں یوز کر رہے ہوتے ہیں ڈاٹ نیٹ لائبریری سے جو ایکسیپشنس تھرو ہو رہی ہیں انہیں کیچ کرنے کے لیے اور اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے اسے اسٹڈی کیا ہے جس لیے میں نے آپ کو تھرو کی ایگزامپل نہیں دی آل دو کہ وہ کوئی کمپلیکیٹیڈ سینٹیکس نہیں ہے لیکن ان جنرل چونکہ اب نارمل کنڈیشنز ہماری اپنی ڈیٹیکٹیڈ یوزلی نہیں ہوں گی یوزلی وہ کوئی فائل سسٹم نیٹورک سسٹم یا جو ڈاٹ نیٹ کی لائبریری ہے وہ کوئی اب نارمل کنڈیشن ڈیٹیکٹ کر کے دے رہی ہوگی اس لیے میں آپ کو تھرو کے سینٹیکس میں نہیں لے کے کیا اگر آپ کے اپنے پروگرام میں کوئی ایرر ہے آپ اسے اف کنڈیشن سے ہینڈل کریں تو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا ہم نے ڈیلیگیٹ اسٹڈی کیے ہم نے ایونٹ اسٹڈی کیے اور ہم نے ایکسیپشن ہینڈلنگ اسٹڈی کی اور یہ تینوں چیزیں ہم سی شاپ کے اندر ایونٹ ڈریون پروگرامنگ میں بہت ایکسٹینسولی یوز کریں گے as a summary delegates indirect method ہے فنکشن کو کال کرنے کا ایک انڈائریکٹ میتھڈ کال ہے کیا ہوتا ہے ڈیلیگیٹ جسٹ ایک ویریبل ہوتا ہے جس کے اندر ایک فنکشن کا ایڈریس اسٹور ہوتا ہے لیکن انوک ہو سکتا ہے جسٹ لائک اے فنکشن اور جب انوک ہوتا ہے تو اس کے اندر جو فنکشن اسٹورڈ ہے وہ انوک ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں ویریبلس کے بینیفٹ بھی دیتا ہے یعنی فنکشنس کو پاس کر سکتے ہیں اسے کسی کلاس میں ممبر میں اسٹور کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمیں فنکشن کال کے بینیفٹس دیتا ہے کہ ہم اسے ایک فنکشن کال کی طرح انوک کر سکتے ہیں اس کا پرپز ہم نے دیکھا کہ جیسے سارٹنگ الگوریتھم کی ایگزامپل لی اسے کمپیرر کا ڈیلیگیٹ پاس کر دیا جو ایکچوئل کمپیریزن کرتا ہے اس کے بعد ہم نے ایونٹس دیکھے جو ڈیلیگیٹس پہ بلڈ اپ کرتے ہیں جہاں پہ ڈیلیگیٹ آپ کا ایک فنکشن کا ایڈریس سیو کرتا ہے آپ کا ایک ایونٹ پورے ایک ڈیلیگیٹس کی لسٹ سیو کر لیتا ہے ڈیلیگیٹ یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر جو فنکشن اسٹور ہو سکتا ہے اس کے کیا پیرامیٹرس اور ریٹرن ٹائپ ہو ایونٹ یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر جو ڈیلیگیٹ اسٹور ہو سکتے ہیں وہ کس ٹائپ کے ہوں تو جہاں ڈیلیگیٹ کے اندر ایک فنکشن کا ایڈریس ہوتا ہے ایونٹ کے اندر ایک لسٹ آف فنکشن ایڈریسز ہوتی ہے جیسے ڈیلیگیٹ کو انووک کریں تو جو ایڈریس اسٹور ہوتا ہے وہ فنکشن انووک ہوتا ہے اگر ایونٹ کو انووک کریں اسی طرح فنکشن کال سینٹیکس سے تو اس کے اندر جتنے ڈیلیگیٹس پڑے ہیں جتنے میتھڈس کے ایڈریسز پڑے ہیں وہ سارے کے سارے انووک ہو جائیں گے in a sequence of course اکٹھے نہیں ہو رہے پیرل کچھ نہیں لیکن وہ سارے کے سارے انووک ہو جائیں گے اس کو ہم کہتے ہیں ایونٹ کا فائر ہونا اور ایونٹ کی لسٹ میں کوئی میتھڈ ایڈ کرنے کو کہتے ہیں ایونٹ میں رجسٹر کرنا جس کے لیے ہم نے پلس ایکول کا سینٹیکس دیکھا اور ایکسیپشن ہینڈلنگ میں ہم نے ٹرائی کیچ فائنلی کا سینٹیکس دیکھا اس کی ایگزامپلس دیکھیں اور ہم بہت سارے ڈاٹ نیٹ کے built in delegates built in events اور built in exception handling next lectures میں یوز کرنے جا رہے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ